اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے